ہے کہ ان کا یہ فدیہ قبول کر لیا جائے ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہیں یہ چاہیں گے کہ دو میں سے نکل جائیں لیکن یہ ہرگز اس سے نہ نکل سکیں گے ان کے لیے تو دوامی عذاب ہیں سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے لفظ وسیلے کا معنی و مفہوم تقوی کا حکم ہو رہا ہے وہ بھی اطاعت سے ملا ہوا مطلب یہ ہے کہ رب کے منع کردہ کاموں سے رکے رہو اللہ کی طرف قربت یعنی نزدیکی تلاش کرو یہی معنی وسیلے کے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے جیسا کہ امام طبری نے ذکر فرمایا نیز مجاہد ابو وائل حسن ابن زید اور بہت سے مفسرین رحمہ اللہ سے بھی یہ مروی ہے قطادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی مرضی کے اعمال سے اللہ سے قریب ہوتے جاؤ یہ روایت بھی ابن جریر طبری کی ہے ابن زید رحمہ اللہ نے یہ آیت بھی پڑھی الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیلہ جنہیں یہ مشرقین پکارتے ہیں وہ تو خود ہی اپنے رب کی نزدیکی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں انعیمہ رحمہ اللہ نے وسیلہ کے جو معنی اس آیت میں کیے ہیں اس پر سب مفسرین کا گویا اجماع ہے اس میں کسی ایک کا بھی بالکل خلاف نہیں امام ابن جری رحمہ اللہ نے اس پر ایک عربی شعر بھی وارد کیا ہے جس میں وسیلہ قربت اور نزدیکی کے معنی میں مستعمل ہوا ہے وسیلے کے معنی اس چیز کے ہیں جس سے مقصود کے حاصل کرنے کی طرف پہنچا جائے اور وسیلہ جنت کی اس اعلیٰ اور بہترین منزل کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے عرش سے بہت زیادہ قریب یہی درجہ ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے جو شخص آذان سن کر اللہ مربح دعوت پوری یہ دعا پڑھے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا جب تم آزان سنو تو جو معذن کہہ رہا ہو وہی تم بھی کہو پھر مجھ پر درود بھیجو ایک درود کے بدلے تم پر اللہ تعالیٰ دس رحمتیں نازل فرمائیں گے پھر میرے لیے تم اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرو وہ وسیلہ جنت کا ایک درجہ ہے جسے صرف ایک ہی بندہ پائے گا مجھے امید ہے وہ بندہ میں ہی ہوں بس جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی مستد احمد میں ہے رسول اللہ نے فرمایا جب تم مجھ پر درود پڑھو تو میرے لیے وسیلہ مانگو پوچھا گیا وسیلہ کیا ہے فرمایا جنت کا سب سے بلند درجہ جسے صرف ایک شخص ہی پائے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہو جاؤں تبرانی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے وسیلہ عطا فرمائے جو شخص دنیا میں میرے لیے یہ دعا کرے گا میں اس پر گواہ یا اس کا سفارش قیامت کے دن بن جاؤں گا تقوی کا معنی یعنی ممنوعات سے روکنے اور احکام کے بجا لانے کا حکم دے کر پھر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو مشرقین و کفار کو جو اللہ کے دشمن ہیں اللہ کے دین سے الگ ہیں اللہ کی سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں انہیں اے مسلمانوں قتل کرو ایسے مجاہدین با مراد ہیں فلاح و صلاح سعادت و شرافت انہی کے لیے ہے جنت کے بلند بالا خانے اور اللہ کی بے شمار نعمتیں انہی کے لیے ہیں یہ اس جنت میں پہنچائے جائیں گے جہاں موت و فوت نہیں جہاں کمی و نقصان نہیں جہاں ہمیشگی کی جوانی اور ابدی صحت اور دوامی عیش و عشرت ہے اپنے دوستوں کا نیک انجام اللہ تعالیٰ بیان فرما کر اب اپنے دشمنوں کا برا نتیجہ ظاہر فرماتے ہیں کہ ایسے سخت اور برے عذاب انہیں ہو رہے ہوں گے کہ اگر اس وقت روئے زمین کے مالک ہوں بلکہ اتنا ہی اور بھی ہو تو ان عذابوں سے بچنے کے لیے بطور بدلے کے سب دے ڈالیں لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے تو بھی ان سے اب فدیہ قبول نہیں بلکہ جو عذاب ان پر ہیں وہ دائمی ابدی اور دوامی ہیں جیسے اور جگہ ہے کہ جہنمی جب جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو پھر دوبارہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے کے ساتھ اوپر آ جائیں گے کہ داروغے انہیں لوہے کے ہتوڑے مار مار کر پھر قیر جہنم میں گرا دیں گے غرض ان دائمی عذابوں سے چھٹکارا محال ہے صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جہنمی کو لایا جائے گا پھر اسے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے کہو تمہاری جگہ کیسی ہے وہ کہے گا بدترین اور سخت ترین اس سے پوچھا جائے گا کہ اس سے چھوٹنے کے لیے تو کیا خرچ دینے پر راضی ہے وہ کہے گا ساری زمین بھر کر سونا دے کر بھی میں یہاں سے چھوٹوں تو بھی سستا چھوٹا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹا ہے میں نے تو تجھ سے اس سے بھی بہت کم مانگا تھا لیکن تو نے کچھ بھی نہ کیا پھر حکم دیا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا مسند احمد اور صاحب نے حبان میں ہے کہ ایک مرتبہ جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کا یہ فرمان بیان کیا ایک قوم جہنم میں سے نکال کر جنت میں پہنچائی جائے گی اس پر ان کے شاگرد یزید فقیر رحمہ اللہ نے پوچھا کہ پھر اس آیت قرآن کا کیا مطلب ہے کہ یریدون یخرجو من النار یعنی وہ جہنمی جہنم سے آزاد ہونا چاہیں گے لیکن وہ آزاد ہونے والے نہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے پہلے کی آیت ان الدینہ کا فرو پڑھو جس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کافر لوگ ہیں یہ کبھی نہ نکلیں گے دوسری روایت میں ہے کہ یزید رحمہ اللہ کا خیال یہی تھا کہ جہنم میں سے کوئی بھی نہ نکلے گا اس لیے سن کر انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے اور لوگوں پر تو افسوس نہیں ہاں آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر افسوس ہے کہ آپ بھی قرآن کے خلاف کہتے ہیں اس وقت مجھے بھی غصہ آ گیا تھا اس پر ان کے ساتھیوں نے مجھے ڈانٹا لیکن جابر رضی اللہ عنہ بہت حلیم متبع تھے انہوں نے سب کو روک دیا اور مجھے سمجھایا کہ قرآن میں جن کے جہنم سے نہ نکلنے کا ذکر ہے وہ کفار ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا میں نے کہا ہاں مجھے سارا قرآن یاد ہے کہا پھر کیا یہ آیت قرآن میں نہیں ہے ومن اللہ فتح جد بھی اس میں مقام محمود کا ذکر ہے یہی مقام شفاعت ہے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو جہنم میں ان کی خطاؤں کی وجہ سے ڈالیں گے اور جب تک چاہیں انہیں جہنم میں ہی رکھیں گے پھر جب چاہیں گے انہیں اس سے آزاد کر دیں گے یزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا خیال ٹھیک ہو گیا ابن حبیب کہتے ہیں میں بھی منکر شفاعت تھا یہاں تک کہ جابر رضی اللہ عنہ سے ملا اور اپنے دعوے کے ثبوت میں جن جن آیتوں میں جہنم کی ہمیشگی کا بیان ہے سب پڑھ ڈالی تو آپ رضی اللہ نے سن کر فرمایا اے تلق کیا تم اپنے آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں مجھ سے افضل جانتے ہو سنو جتنی آیتیں تم نے پڑھی ہیں وہ سب اہل جہنم کے بارے میں ہیں یعنی مشرقوں کے لیے لیکن جو لوگ نکلیں گے یعنی جہنم میں سے سزا پا کر یہ وہ لوگ ہیں جو مشرق نہ تھے لیکن گنہ گار موحد تھے گناہوں کے بدلے سزا بھگت لی پھر جہنم سے نکال دیے گئے یعنی ان کی توحید کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور جہنم سے چھٹکارا نصیب کیا جابر رضی اللہ نے یہ سب فرما کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ دونوں بہرے ہو جائیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا نہ ہو کہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد بھی لوگ اس میں سے نکالے جائیں گے اور وہ جہنم سے آزاد کر دیے جائیں گے قرآن کی یہ آیتیں جس طرح تم پڑھتے ہو ہم صحابہ بھی پڑھتے ہی ہیں گو کہ روایت ضعیف ہے لیکن اس کے معنوی اور لفظی شواہد بکثرت ہیں لہٰذا یہ مضمون دیگر بے شمار احادیث کی روشنی میں صحیح اور یہ مذہب کہ جہنم میں اہل توحید کے ان کے گناہوں کے عوض سزا بھگتنے کے بعد یا تو شفاعت کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا پھر اللہ رب العالمین کے نیک ایمان والے مخلص بندوں کی شفاعت سے یا پھر شہداء صالحین کی شفاعت سے یا پھر ملائکہ کی شفاعت سے یا پھر خود رب العالمین کی شفاعت سے انہیں جہنم سے چھٹکارا بالآخر نصیب ہوگا